اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز لامینا معذ سامین آج دنیا کا ہر انسان پریشان حال ہے کیا امیر کیا غریب کیا حاکم کیا محکوم کیا بڑا کیا چھوٹا یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیں گے کہ پریشانی ہی پریشانی ہے اگر یہ پریشانی اہل دنیا کو آئے مطلب یہ کہ جو بے نمازی ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے اور جن کی زندگیاں سنتوں سے خالی ہیں اور رسمی اور رواجی مسلمان ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیندار نہیں ہیں اس لیے اللہ کے عذاب کا شکار ہیں کوئی نماز پڑھ لے تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے اس لیے کہ نماز میں کامیابی ہے اور نماز کی دعوت کامیابی کے نام سے دی جاتی ہے حیا ال پلاح آ جاؤ کامیابی کی طرف پلاح کی طرف داڑھی نہیں ہے تو کہا جائے گا یہ چہرہ یہود و نصارہ کے مشابے ہے اس لیے خدا کی لانت کا مستحق ہے اور گھر میں ٹی وی چل رہی ہے گانے چل رہے ہیں بے پردگی ہے چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے دینی اور اسلام سے دوری بے برکتی کا سبب ہے اب زمانہ ہائی ٹیک ہونے کے ساتھ ماڈرن ہونے کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے اب یہ مسائل ہیں کہ نمازی بھی پریشان ہیں عالم بھی پریشان ہے جاہل بھی پریشان ہے امام بھی پریشان مختدی بھی پریشان قرآن شریف اور دینی تعلیم دینے والے بھی پریشان اور دینی تعلیم لینے والے بھی پریشان بات بے دینی کی تھی تو سمجھ میں آتی تھی کہ نماز پڑھ مسئلہ حل ہو جائے گا قرآن پڑھ مسئلہ حل ہو جائے گا یاسین پڑھ لے اور سورہ واقعہ پڑھ لے اللہ تیرے مسئلے کو حل کر دے گا سورہ کہب پڑھ لے اللہ تعالیٰ تیرے قرض کے نام و نشان کو مٹا دے گا یہاں یہ ہے کہ ہم یاسین بھی پڑھتے ہیں سورہ کہب بھی پڑھتے ہیں سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں اور چہرہ صدیق و فاروق کی ترابی ہے اور تقبیر تحریمہ چھوٹتی نہیں ہے اشراق اوابین تحجد کی پابندی بھی ہے پھر مسائل کیوں ہیں حالات کیوں ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب انبیاء علیہ مسلا تو السلام کے سامنے بھی حالات تھے وہ نمازی بھی تھے باشرابی تھے اللہ کے محبوب بندے بھی تھے ان کے لیے جو حالات تھے صحابہ کرام کے لیے اور ہمارے لیے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے لیے جو امتحانات آزمائشیں جو تھیں وہ درجات کی ترقی کے لیے بلندی درجات کے لیے اللہ تبارک تعالی ایک ایک امتحان ان کو دیتا اور ان کے مرتبے بلند ہوتے ان کے مقامات بلند ہوتے یہاں تو ہم مصیبتوں کی چکی میں پیس رہے ہیں عورت ناگن بنی ہوئی ہے اولاد اشدے بنے ہوئے ہیں کاروبار بچھو بنا ہوا ہے ڈنڈ مار رہا ہے ان کو جو حالات آتے تھے ان کو ایسی لذت ملتی تھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے ریگستان کے اندر جب آپ کو چک لٹا کر گرم چٹان رکھ کر رسیوں سے باندھ کر جو کھینچا جاتا تھا اور آپ عہد عہد جو کہتے تھے اس میں ان کو جو لذت ملا کرتی تھی میرے اللہ کی قسم کوہ نور کا تاج بنا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو سے سودا کیا جائے اور کہا جائے کہ بلال کوہ نور کے تاج سے بھری ہوئی دنیا لے لو اور اپنا ایک عہد دے دو اللہ کی قسم حضرت بلال و سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے مار کھاتے تھے مزہ آتا تھا پتھر بنتے تھے مزہ آتا تھا اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے تھے ان کو لذتیں ملتی تھیں جسم کے پرخچے ہوتے تھے اور جسم کے ٹکڑے ہوتے تھے اور آخری ان کا جملہ ہوتا تھا فستو اور رب بھی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ان کے ٹکڑے بکھیرنے ان کے خون کے فوارے ہونے ان کے بچوں کو یتیم کرنے اور ان کی بیویوں کو بیوہ بنانے میں ان کی کامیابی تھی یہاں تو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں مجاوروں کے پاس جاتے ہیں مالویوں اور پنڈتوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں ہے بیوی دشمن اولاد دشمن مالی کے مکان دشمن ملک والے دشمن اپنے دشمن اپنا سایہ دشمن ہے نماز ہے روزہ تحجد اور اسلام کے جو دوسرے شعبے ہیں خانخواہ سے لگا ہوا خانخواہ سے لگا ہوا ہے تبلیغ سے لگا ہوا تبلیغ سے لگا ہوا ہے جو سماجی کارکن سوشل ورکر وہ خدمت خلق کر رہا ہے خدمت خلق بھی عبادت تبلیغ بھی عبادت خانخواہ بھی عبادت مدرسہ بھی عبادت مسجد بھی عبادت لگے ہوئے ہیں شعبوں میں اور اس نظام میں کوئی فرق بھی نہیں ہے چار بہرے دینے والا چلہ دینے والا تین دن دینے والا خانخواہ کے اندر اوقات لگانے والا شب گزاری کرنے والا مدرسے میں تحجد کے وقت اٹھ کر بچوں کو اٹھا کر قرآن یاد دلانے والا سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن پریشانی ہے کیوں اس کو ہم نے نہیں پہچانا اصل تخوا کس چیز کا نام ہے ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہم کہتے ہیں کہ فلا آدمی بڑا متقی ہے کیوں داڑھی رکھا ہوا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے تحجد گزار ہے اس لیے ہم اس کو متقی کہتے ہیں آج تک ہم نے تقوی کے معنی نہیں جانے اور متقی کو ہم نے نہیں پہچانا متقی کے معنی یہ نہیں کہ عبادت کثرت سے کرنے والا تقوی کا ترجمہ کسی کتاب کے اندر کسی تفصیل میں اور کسی حدیث کی تشریح میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عبادتوں کے اندر کثرت کرنے والا لمبے سجدے کرنے والا لمبی رکاتے پڑھنے والا بڑی پگڑی والا تحری کے دانے حرکت کے ساتھ ذکر کے ساتھ ڈکیلنے والا شب گزاری کہیں یہ ترجمہ نہیں ہے تقوی کے معنی بچنے کے آتے ہیں پرہیز کرنے کے آتے ہیں ہمارے یہاں عبادات کی کثرت ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے عمرہ ہے دیکھیے اگر آپ حرم شریف کی نماز انٹرنیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور کہیں لائیو ٹیلی کاسٹ ہے ایک منظر ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے حرم شریف بھرا ہوا ہے عمرہ کرنے والوں سے زائرین سے معتمرین سے جتنے آج عمرہ کر رہے ہیں اور جتنے آج اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں اور جتنی آج مسجدیں آباد ہیں جتنے آج مدارس اور مکاتب آباد ہیں اس سے پہلے اتنے نہیں تھے مدرسے میں جا کر پوچھیے کہ میرے بچے کو داخل کرنا ہے کہیں گے داخلہ نہیں ملے گا لڑکیوں کے مدرسے میں جائیے کہیں گے دو چار سال آپ کو ویٹنگ لسٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا منتظرین میں ڈال دیا جائے گا عبادتیں ہیں اور تخوا نہیں تخوے کا مطلب یہ کہ جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے نہیں بچا جا رہا ہے اس کی مثال ہمارے اکابرین یہ دیتے ہیں ایک ٹینکی بڑی ہے لیکن سوراخ ہے اس کے پیندے میں اب پانی جتنا ڈالیے گا کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ پانی چلا جاتا ہے دیکھنے میں ٹینکی بڑی ہے اور کئی ہزار لیٹر پانی بھرا ہوا ہے اور ایک لوٹا ہے لیکن مکمل ہے کچھ ہی سیکنڈ کے اندر اس کا پانی بھر جاتا ہے ہماری مثال اس ٹینکی کی طرح ہے کہ نماز ڈالتے ہیں روزہ ڈالتے ہیں تلاوت ڈالتے ہیں تحجد ڈالتے ہیں اشراق ڈالتے ہیں ابابین ڈالتے ہیں حج ڈالتے ہیں عمرہ ڈالتے ہیں لیکن نیچے گناہوں کا سوراخ لگا ہوا ہے اللہ کے لیے بتائیے ہمارے آنکھوں کی حفاظت ہم کر رہے چھوٹی سی مثال جسم کے اندر اللہ نے کئی آدھا دیے دل دیا دماغ دیا پیر دیا اور ہاتھ دیے کان دیے بولنے کے لیے زبان دی اور سننے کے لیے کان دی ایک آنکھ اس وقت گھر سے نکل کر جمعہ کے لیے اللہ کے گھر آتے ہوئے کیا ہم نے اپنے نظروں کی حفاظت کی غیر محرم پر یہ نگاہ نہیں پڑی پوسٹر پر یہ نگاہ نہیں پڑی یہ سوراخ نہیں ہے عبادت کو ضائع کرنے کا نماز کو ضائع کرنے کا اور جمعہ کی نیکیوں کو برباد کرنے کا آم سے گنا کیا آم کا سوراخ بڑا زبان سے گنا کیا زبان کا سوراخ بڑا کان سے گناہ کیا کان کا سوراخ پڑا پیر سے کیا ہاتھ سے کیا اتنے سوراخ پورے جسم پر کہ ایک جگہ خالی نہیں کہاں تحجد باقی رہے گی کہاں جمعہ باقی رہے گا کہاں تلاوت باقی رہے گی کہاں ذکر و اسکار سب نکل پڑیں گے ایک آنکھ کی مثال کرکٹ کتنے لوگ اس سے بچ پائے ہاتھ جوڑ کر منتیں سماجتیں کر کر درخواست کی گئی یہ سٹا ہے یہ جما ہے یہ تباہی اور بربادی ہے بچا نمازی بچا بے نمازی بچا امام مختدی عالم جاہی جہاں پنا اور گلی کا فقیر سب اس نشے کے اندر مست کیا اس میں لڑکیاں ایڈورٹیز کے اندر نہیں آئی اشتہار کے اندر نہیں آئی اور ان کا دیکھنا جائز تھا اور اگر کھیلنے والے کھلاڑی مرد ہیں تو ان مرد کھلاڑیوں کو گھر کی جو خطیجہ نام کی عورت ہے زینب نام کی عورت ہے امہانی نام کی عورت ہے ان ہجڑوں کو دیکھنا اس عورت کے لیے جائز تھا سورہ نور کے اندر اللہ نے نہیں کہا قل یا یغزو من ساری اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اگلی آیت میں کہا وہ کل مکمنہ یقوز نامین ابسار کہ جیسے مرد کو عورت کا دیکھنا حرام ہے عورت کو مرد کا بھی دیکھنا حرام ہے ناوینا صاحبی آئے ازواج متحرات نے یہ سوچا کہ وہ ناوینا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سخت ناراض ہو گئے کہا کہ وہ تو نامینا ہے فرمایا کہ افا امیا وانی انتما تم اندھی ہو گئی ہو تمہیں نظر نہیں آتا ارے تم تو دیکھ سکتی ہو اگر وہ نہیں دیکھ رہے کتنا سخت جملہ اپنی چہیتی بیویوں کو اور اپنی ازواج متحرات کو اور قیامت تک آنے والی عورتوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا تھا ایک بات یاد رکھیے گا میں یہ بات دوہرا دوہرا کر بار بار جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کے اندر نماز کو کئی سو مرتبہ زکوٰۃ کو کئی سو مرتبہ جہاد کو چار سو اٹھاسی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہہ دیتے کافی تھا میں ایک بات بار بار بار بار بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آج ایک وبا چلی ہے کیا وبا چلی ہے دین میں سختی نہیں ہے دین میں نرمی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم کلام کرتے تھے کفار مکہ کو آپ نے معاف کر دیا پتھر ڈالنے والوں کو معاف کر دیا بار بار میں کہتا ہوں اس لیے کہ پورے دنیا کے علماء کرناٹک کے ہندوستان کے علماء ایک طرف ہیں اور ہم جیسے فقیر ایک طرف ہیں اور غلبہ ان علماء کا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی بشارت سے کام لینا چاہیے سختی سے کام لینا چاہیے محبت سے کام لینا چاہیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج متحرات کو اندھی کہا افا امیا مانی انتما تم اندھی ہو آپ کہیں گے کون سا بڑا جملہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں دو مجرم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے دونوں کا گنا ایک جیسا تھا اور یاد رکھیے گا ہمارے جتنے مسلم حکمران ہیں چاہے انہوں نے فاختے کھیل کر کبوتر اڑا کر پتنگ بازی کر کر عیاشی کر کر یا کہ باندیوں سے خرید و فروخت کر کر لذتیں حاصل کر جو بھی کیا ہو ایک بات ان کے یہاں تھی کہ انصاف سے کبھی یہ حکمران نہیں ہٹے ہوئے تھے ان کے پاس عدالت تھی ان کے پاس صداقت تھی ان کے پاس امانت تھی کبھی انہوں نے نا انصافی سے اپنی زندگی میں کام نہیں لیا اپنی جگہ پر عیاش تھے یا جو بھی تھے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا لیکن جہاں تک محکوم اور ریایا کا مسئلہ تھا کبھی انہوں نے نا انصافی سے کام نہیں لیا اپنا وزیر غلطی کرتا اپنا درباری غلطی کرتا اپنا لڑکا غلطی کرتا اس کو سزا دیتے اور غیر قوم حق پر ہوتا اس کو انصاف دیتے کبھی نا انصافی نہیں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں دو مجرم پیش ہوئے سزا دینا تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ سزا تجویز کرنا تھا ایک کو گور کر دیکھا عالمگیر رحمت اللہ غصے سے اور دوسرے کو کہا اس کے کپڑے نکالو اور اسے ستر کوڑے مارو یا اتنے مار مارو فیصلہ تھا جہاں پناہ کا اس کی ہمت تھی زبان لڑانے کی دونوں کو چھوڑ دیا گیا اس کو مار کر چھوڑ دیا گیا اور اسے گور کر دیکھ کر چھوڑ دیا گیا بات آئی بات گئی جہاں پنا آلمگیر رحمت اللہ علیہ موڈ میں تھے اچھے موڑ میں ہوتا ہے آدمی تو ان کے ایک وزیر نے کہا جہاں پنا زندگی میں کبھی ہم نے نا انصافی نہیں دیکھی دونوں کا جرم اور دونوں کی خطا ایک جیسی تھی اور سزا کے معاملے میں آپ نے نا انصافی سے کام لیا ایک کو مارا اور ایک کو چھوڑ دیا جرم ایک تھا خطا ایک تھی اور مجرموں کی نوعیت ایک تھی تو ایک ہی جیسی سزا ہونی چاہیے جیسے کہ آخا کے زمانے میں واقعہ پیش آیا کہ فاطمہ نام کی ایک عورت چوری کے کیس میں ملوث ہو گئی قبیلے کے لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر آخا کے دربار میں پیش کیا اور کہا اس کے بدلے کسی اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا اس کے بدلے کئی لاکھ روپے لے لیے جائیں لیکن یہ عزت دار شرافت والی لڑکی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی انصاف والا جملہ ہمیشہ کے لیے قلم بند کروا دیا فرمایا فلاں قبیلے کی فاطمہ تو دور کی بات اگر فاطمہ بنتے محمد بھی چوری کرتی محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کا قانون ہے اس کا اس کی عدالت اور یہ اس کا انصاف ہے اب یہاں معاملہ دوسرا بادشاہ نے کہا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اچھا ایک کام کرو دونوں کے اتے پتے تمہیں معلوم ہے گھر معلوم ہے کہاں معلوم ہے کہاں جاؤ ان دونوں کی حالات معلوم کر کے آؤ تو جس آدمی کے کوڑے لگے تھے مارا گیا تھا اس کے گھر کو جو گئے بیوی بچوں کے ساتھ کھا رہا ہے موج مستی کر رہا ہے عیش کر رہا ہے ہنس رہا ہے کوڑے جو لگائے گئے برسر عام لوگوں کے سامنے جو زلیل کیا گیا اس کا کوئی اس پر اثر نہیں اور جسے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے گور کر دیکھا تھا غصے کی نگاہ سے اب اس کے گھر کو گئے رو رہا ہے ماتم کر رہا ہے میرے محبوب میرے جہاں پناہ نے مجھے آج غصے کی نگاہ سے دیکھ لیا اسے گور کر دیکھنا لاکھوں کوڑے مارنے سے زیادہ خطرناک سزا تھی اور اسے کوڑے مارنا یہ تو ایسا تھا چکنے پتھر پر پانی ڈالے جیسا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صحابہ کرام کو یہ کہا کہ تیری ناک خاک آلود ہو یہ کہا میرا جی چاہتا ہے کہ بے نمازی اور جماعت چھوڑنے والے کے گھروں کو آگ لگا دوں آخا نے یہ فرمایا بانی انتما کیا تم دونوں اندھی ہو جیسے عالمگیر نے گور کر دیکھا میرے اللہ کی قسم آخا اپنی امت سے صحابہ کرام سے ازواج متحرات سے اس درجے اس درجے اس درجے محبت کیا کرتے تھے یہ الفاظ نہ بھی کہتے ارے اپنے تو اپنے دشمن کو بھی اس بات کا اقرار تھا ایک دشمن نے ایک جانور کو پالا تھا کہ اس پر بیٹھ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کروں گا مرڈر کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پھینکا اور ذرا سی خراش آئی راوی بیان کرتے ہیں کہ بیل اور گدھے کی آواز سے چیخنے لگا لوگ کہنے لگے تو اپنی بہادری کا بڑا دعویٰ کیا کرتا تھا اور آج تیری حالت کیا ہے اس نے یہ بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر پھینکنا تو دور کی بات میری طرف اشارہ کر کر تھوک بھی دیتے میں تباہ اور برباد ہو جاتا آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات بیکار نہیں جاتی اتنا چاہنے والے صحابہ کو یہ کہنا تیری ناک خاک آلود ہو جائے اللہ رقمی انفی ابی زر یا یہ کہے کہ مٹ جائے یا فلاں جملہ استعمال کرے آج ہم جو سخت سے سخت جملے استعمال کرتے ہیں ان سب جملوں کے مقابلے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہمالیہ پہاڑ سے بڑھ کر خطرناک بموں کی شکل میں صحابہ کرام پر گرا کرتے تھے خدا جانے ان کی کیا حالت ہوتی تھی جس پیغمبر کو دیکھ کر اپنا غم کاپور کیا کرتے تھے جس پیغمبر کو دیکھ کر اپنی پریشانیاں دور کیا کرتے تھے جس پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے جس پیغمبر کو دیکھ کر گھر سے مردے اور موتا نکلنے کے غم کو بھلایا کرتے تھے آج وہ پیغمبر یہ جملہ کہہ دے من ترک موتا دن فقط کفر کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا اللہ اکبر کیا جملہ ان کے اوپر بیتتا ہوگا میں اللہ کی قسم کھا کر ممبر رسول پر باوضو یہ کہہ رہا ہو کہ جو علماء آج یہ بات کہتے ہیں کہ نرمی سے محبت سے افو سے درگزر سے کام لینا چاہیے وہ بہت بڑے مغالطے میں اور دھوکے میں ہیں دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر کوئی آدمی بندہ دین سے باہر ہے تو اس کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے دین کے اندر داخل ہو جائے تو صرف ایک ہے کہ یا تو تو ایمان صحابہ کرام کے زمانے میں منافق کی ہمت نہیں تھی داڑھی مڑانے کی منافق داڑھی مڑاتا تھا داڑھی تھا داڑھی تھی اماما تھا نماز روزہ سکھا ہمت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی کے سامنے اسلامی تعلیمات کی پختگی کے سامنے منافق کی ہمت نہیں تھی کہ نماز کو چھوڑ سکے اگر آج کا معاملہ ہوتا بھائیوں بزرگوں دوستوں سر پر ہاتھ پھیرنے کا لڈو دینے کا شربت پلانے کا کب پڑتا منافق نماز پہلی سب پہ یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے دین میں کوئی چھوٹ نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں لیکن ایک صحابی آئے پستہ کپ کے اور آپ کا بچپنا تھا اور آپ نے انگوٹھے سے اشارہ کیا آخا کا چہرے انور سرخ ہو گیا فرمایا عائشہ تم نے ایسی غلطی کی ہے نادانی کی ہے کہ اس غلطی کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر زہریلا ہو جائے گا معاملات اپنی جگہ بیوی اپنی جگہ اولاد اپنی جگہ دین سے ہٹے بیوی معافی نہیں ہے اولاد نماز نہ پڑے معافی نہیں ہے دین پر نہ چلے داڑیاں منڈائے سنیما دیکھے کو نہ چکا کرے چاٹنگ کرے دوسروں کو میسج بھیجے اور اپنے یار کی گاڑی میں بیٹھ کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بچی اسکٹ پہن کر بے پردہ اپنا سینا اس کے پشپ کو لگاتے ہوئے جائے کوئی گنجائش نہیں ہے منافقوں کی ہمت نہیں تھی وہ صرف ایک میدان جہاد تھا جہاں کٹنا تھا مرنا تھا شہید ہونا تھا وہاں وہ بچ کر بھاگتے تھے ورنہ نماز میں روزے میں صدقے میں خیرات میں حج میں عمرے میں بیان میں تقبیر اولا میں پگڑیوں میں داڑھی میں ہمت نہیں تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت گیری تھی کہ منافق بھی امال سے بچ نہیں پاتا تھا اور یہ آج ہماری نرمی کا معاملہ ہے کہ آج مساجد کے اندر دین محفوظ نہیں ہے آج مدارس کے اندر دین محفوظ نہیں ہے یہی نرمی اختیار کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے گنجائی سے نکال نکال کر اب کرکٹ کے حلال ہونے کا فتوا بھی مل جائے گا آپ کو ایسی فضا ہے انٹرنیٹ کے اندر فیس بک ہے اس کے اندر ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ آلم کے اندر دنیا کے اندر ٹاپ نمبر پر کون ہے آپ حیرت کریں گے کہ امریکہ کا یہودی کتا پاپ سنگر ایک نمبر پر دنیا کا عالمی شہرت یافتہ عزت دار آدمی ہے اور دوسری نمبر پر ہالی ووڈ کی ایک اداکارہ جو زامیہ بدکار گندی دنیا کا مزاج دیکھ رہے ہیں آپ گانے والا پاپ سنگر عزت کے مرحلے پر فیس بک کے اندر ایک نمبر پر اور بالی ووڈ کی اداکارہ زانیہ بدکارہ دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر مقبولیت پر کہاں گئے دیندار کہاں گئے متقی کہاں گئے اسامہ کہاں گئے ملا عمر کہاں گئے مجاہد کہاں گیا غازی کہاں گیا عالم دین کہاں گیا نبی کا نائب کہاں گئے جہاد کے بات کرنے والے کہاں گئے دین کے لیے قوم و ملت کے لیے مر مٹنے والے جس قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ پاپ سنگر کو ایک نمبر پر رکھتی ہو اور جس قوم کی ایک حالت ہو کہ بالی ووڈ کی اداکارہ لانیہ بتکارا کو عزت کے دوسرے درجے پر رکھتی ہو ایسے زمانے کے اندر کیا دین کی بات کی اہمیت ہوگی کیا حق کی بات کی اہمیت ہوگی ایک دین یہ اسلام کی شمع آج جو ہے ٹم ٹما رہی ہے اور آخا نے جو بات ارشاد فرمائی بدل اسلام و غریبا و کما بدا و تیرا آقا آخا نے فرمایا اسلام جب آیا اجربیت کی حالت میں آیا کہیں بلال اور کہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کہیں صدیق کہیں فاروق کہیں علی کہیں عثمان ایسے چیدہ چیدہ لوگ آج دنیا کے اندر مسجدیں ہیں آج دنیا کے اندر مسلمان ہیں آج دنیا کے اندر اسلام مسلمانوں کی مملکتیں اور سلطنتیں ہیں لیکن صحیح معنوں کے اندر حق کی بات کرنے والے جہاد کی بات کرنے والے آخرت کے طلبگار اور دنیا کو دھتکارنے والے اور گناہوں سے بچنے والے کہاں ملیں گے آپ کو کہاں ملیں گے ایک مثال ہے تصویر کا مسئلہ امام حرم تشریف لائے تھے اب ان کا جو مسلک ہو اور ان کا جو نظریہ ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن آپ دیکھیے ہر اخبار میں ٹی وی کے معتبر چینلوں کے اندر ال عالم کیا جاہل کیا امام کیا مقتدی کا ایسے زمانے کے اندر ایک غریب ملا اٹھ کر کہتا ہے کہ تصویر کشی حرام ہے وہ کہاں جائے گی اس کی بات کوئی مانے گا اب یہ بات اجنبی ہے امام حرم تصویر میں آتے ٹی وی میں آتے دارلوم کا شیخ الحدیث ٹی وی میں آتا ہے دارلوم کا استاد ٹی وی میں آتا ہے جمع تولما کے بڑے بڑے اکابری کیا ان کو معلوم نہیں جبکہ یہ طے شدہ مسئلہ ہے ہمارا چیلنج ہے تھن سے نکلا ہوا دودھ جیسے واپس نہیں جا سکتا کمان سے نکلی ہوئی تیر جیسے واپس نہیں جا سکتی جسم سے نکلا ہوا خون جیسے واپس نہیں جا سکتا اسی طرح میرے اللہ کی قسم گناہ کبیرہ تصویر کئی بھی تھی آج بھی ہے اور قیامت تک بھی ہے ان کا مائکا لال اور ان کا باپ بھی سو مرتبہ جنم لے گا ایک حدیث اور ایک فتوا قیامت تک نہیں لا سکتا لیکن ہو رہا ہے آج اسلام اجنبی ہے آج دین کی حقانیت اجنبی ہے کون سمجھتا ہے خانخواہ والے کو کہو وہ کہتا ہے کہ خانخواہ کا مخالف مدرسے والے کو کہو وہ کہتا ہے کہ مدرسے کا مخالف مسجد کے ملا کو کہو وہ کہتا ہے کہ مسجد کا مخالف تبلیغ والے کو کہو وہ کہتا ہے کہ تبلیغ کا مخالف ارے ہم کہتے ہیں بابا تو تبلیغ میں رہنا تو مسجد میں رہنا تو مکتب میں رہنا تو مدرسے میں رہنا تو خانخواہ میں رہنا تو سر اللہ میں رہنا لیکن ماننا کہ تجھے اگلی منزل جانا ہے غازی بننے کے لیے مجاہد بننے کے لیے تیری اگلی منزل ہے جامع شہادت حضرت تبلیغ کے خلاف ہے حضرت مدرسوں کے خلاف ہے ارے بابا ساتویں کلاس ہے پانچویں کلاس ہے تجھے ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ لینا ہے اور میرے آقا نے جو ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ اور یونیورسٹی اور کالج کی جو ڈگری بتائی وہ جہاد کو بتائی یہ دوسرے عالم کیوں نہیں کہتے عالم کہنا چار سو اٹھاسی آیتیں کلام پاک کے اندر ہیں جہاد کی تو لیے بیٹھا ہے ساتویں کلاس کو تبلیغ کو وہ لیے بیٹھا ہے پانچویں کلاس مکتب کو وہ لیے بیٹا ہے چھٹویں کلاس مسجد کو وہ لیے بیٹا ہے چوتھی کلاس خانخواہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یقیناً مدارج ہیں یہ درجے ہیں لیکن سب سے اونچا درجہ جذب جہاد ہے اور جذب شہادت ہے تو جیسے تصویر کی بات حضر نہیں ہو رہی ہے آج یہ بات بھی نہیں اب نتیجہ کیا پترولی علماء دادا کے دادی کے اور بیربل کے اکبر کے قصے جو بولتی آج ان کا وانٹڈ ہے ان کے پاس تاریخیں میں آتے ہیں میلاد کے سیرت پاک کے جلسے میں اکبر کا قصہ بیربل کا خصہ دادا کا قصہ دادی کا قصہ آج امت کی حالت کیا ہے کیا جانتے ہیں آپ کہ یہ جو وقت کا فرعون ہے اور یہ جو وقت کا دجال ہے جو ممالک کو ہزم کرنا چاہتا ہے آج کرکٹ پر مکمل اس کا قبضہ ہے یہ ملکوں کو نوالا بنانے والا اپنے اشارے سے کسی ٹیم کو جتاتا ہے اور کسی ٹیم کو ہراتا ہے پہلے کھیل کھیل تھا پھر کھیل سٹہ بازوں کے جواریوں کے ہاتھ میں گیا ایک ایک رن ان کے اشارے پر بنتا تھا ایک ایک وکٹ ان کے اشارے پر گرتی تھی ایک ایک نو بال ان کے اشارے پر ہوتا تھا ایک ایک چوکا اور چھکا ریموٹ پورا ہزاروں کروڑ کا سٹا کل بھی لگتا تھا آج بھی لگ رہا ہے پہلے کھیل تھا بعد میں سٹا ہوا اب یہ کھیل براہ راست وقت کے پھر کے ہاتھ میں چلا گیا اس کا ریموٹ وہ لیبیا پر جو نیٹو کا حملہ ہو رہا ہے مسلم ممالک کے اندر رہے سہے جو ہمارے مجاہدین ہیں جذبے جہاد سے سرشار ہو کر جان شہادت کو نوش کرنے کے لیے وہ امریکہ کے ٹٹو اور اشاروں پر پلنے والے کتے حکمران ان کے خلاف جو اٹھے ہوئے ہیں اس سے نظر موڑنے کے لیے کبھی پاکستان کو جتاتا ہے کبھی انڈیا کو ہراتا ہے وہ ایک کپ دے کر اس کپ کے اندر انسانوں کا خون اور اس کپ کے اندر مسلمان عورتوں کی آبرو اور اس کپ کے اندر مسلمانوں کی بے حرمتی اس کپ کے اندر اسلام کشی اور مسلم کشی اس کپ کے اندر قرآن کی بے حرمتی کو گھول کر اور اس کپ کی روشنی سے مسلمانوں کے آنکھوں کو چکا چون کر کر وہ اس کپ کی روشنی کے اندر وہ اندھا کر کر وہ جذب جہاد سے ہٹانا چاہتا ہے میرے اللہ کی قسم وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی نگاہ لیبیا پر جائے آپ کی نگاہ الجزائر میں جائے آپ کی نگاہ تیونس میں جائے آپ کی نگاہ سعودی عرب کے اندر جائے وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان جگ جائے وہ سٹے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ہم ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کر کر کر کہتے رہے کہ اب یہ کھیل کھیل نہیں رہا یہ سٹا ہو گیا جوا ہو گیا اور جب جوا اور سٹا ہوا تو اس سے لگی ہوئی چیزیں بھی حرام ہو گئی شراب حرام شراب کی دلالی حرام شراب کے لیے ٹرانسپورٹیشن حرام ہماری گاڑی دینا ہماری ویان دینا ہمارا گوڈان دینا ہماری دنگالی ہر چیز حرام جب سٹا حرام جا حرام تو اس کا دیکھنا بھی حرام تھوک دو مسلمانوں اگر تم ایک دو ہندوؤں کے گیند پھینکنے اور کیاچ لینے کے منظر کو تھوک نہیں سکتے تو اگر آخا کے زمانے میں ہوتے تو شراب کو تھوکتے تھے تم تھوکتے تھے آخا کے زمانے میں کہا جاتا مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ کہتے بے وقوف ہماری پراپرٹی ہے یہاں ہماری اولاد ارے دو چماروں کے لکڑیاں لے کر دیوانوں کے بھاگ کو نہیں چھوڑ سکتے تم مکے کو چھوڑ سکتے تھے وہ زمانے میں شراب کو چھوڑ سکتے تھے اور کل اگر امام مہدی آئے کل اگر عیسا علیہ السلام آئے اور کہیں اپنا بنگلہ چھوڑو اپنی کوٹی چھوڑو اپنی یکروں کی زمین چھوڑو حیض و نفاس کی پوٹلی والی اور گندگی رکھنے والی عورت کو چھوڑو آؤ یو آمنو ددین آمنو لکم تین فی سبیل اللہ تم ارضی تم بھی حیات نکلو اللہ کے راستے میں نکلو تو کیا کہو گے کل حضرت عیسیٰ کو کیا کہو گے امام کریں گے نہیں کریں گے آخا نے نہیں فرمایا عیسا بتانی من امتی احرضہم اللہ من النار میری امت کے دو طبقے ہیں اللہ نے ان کو آنکھ سے محفوظ کیا ہے عصابت تغز ان آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت ہے جو ہندوستان میں جہاد کرے گی یہ حدیث ہے جیسے نماز کی حدیث ہے روزے کی حدیث ہے امامی کی حدیث ہے مسواک کی حدیث ہے کیا افتو پنون باز الکتابی تتپرو نہ بباز کہ جو چیز پسند آئی یہود و نصارہ کتوں کی طرح اس کو تو لے لیا مسواک کی حدیث کو لے لیا داڑھی کی حدیث کو لے لیا امامے کی حدیث کو لے لیا لباس کی حدیث کو لے لیا یہ بھی تو حدیث ہے اسابت الطض الہند کہ یہ ایک جماعت ہندوستان کے اندر جہاد کرے گی اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے اور کل یہ جہاد ہو تو آپ کہیں گے نہ میں اپنے چلے میں لگا ہوا ہوں میں اپنے خانخواہ کے اندر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہوں اور بخاری پڑھنے اور پڑھانے والا سننے والا نہ نہ میں نبی ہو رہے رہتا رضی اللہ اعلی قال رسول اللہ کے اندر لگا ہوا ہوں اور خجوری پڑھنے پڑھانے والا نہ جی میں تو مسائل میں لگا ہوا ہوں یہ مسئلہ اس لیے تھا یہ بخاری اس لیے تھی یہ امامت اس لیے تھی یہ تفصیل اس لیے تھی کہ تفزل ہند کہ کل اگر غزب ہند بپا ہوگا تو ایک ایک مسلمان مرد مجاہد بن کر غازی بن کر جامع شہادت کا طلبگار بن کر اس کے اندر آئے گا اور یہ امریکی کتے تجھے کب کے چکا چون اجالے میں آنکھوں کو اندھیرا کر کر جہاد سے دور کرنا چاہتے ہیں اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے سامنے اسلام تبلیغ کی شکل میں رکھ دیا خانخواہ کی شکل میں رکھ دیا مدرسے کی شکل میں رکھ دیا مسجد کی شکل میں رکھ دیا مسجد کا ملا مطمئن ہے کہ میں مسجد کے راستے سے جنت چلا جاؤں گا خانخواہ کا ذاکر مطمئن ہے کہ میں ذکر کے راستے سے جنت میں چلا جاؤں گا اور تبلیغ کا مبلک مطمئن ہے میں چلے اور چار مہینے سے میں چلا جاؤں گا اور مدرسے والا مطمئن ہے میں کالا رسول اللہ کہہ کر میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا کیا مدینہ طیبہ میں صفا کا چبوترا نہیں تھا کیا مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ نہیں تھا کیا مدینہ طیبہ میں ممبر نہیں تھا مسلح نہیں تھا وہ کون سی جنت تھی جو مدینہ میں نہیں مل رہی تھی اور میرے اور آپ کے آخا بدر میں تلاش کرنے کے لیے گئے تھے میرے اور آپ کے آخا انین میں تلاش کرنے کے لیے گئے تھے میرے اور آپ کے آخا احزاب میں تلاش کرنے کے لیے گئے تھے میرے اور آخا تبوک کے اندر تلاش کرنے کے لیے گئے تھے کیا ضرورت تھی نہ جو ہے سا کا چبوترا تھا وہاں پر ممبر رسول تھا وہاں پر قزرا تھا وہاں مسجد نبوی تھی وہاں ریاض تھا اور وہاں جنت البقی تھا وہاں کی ایک رکعت پچاس ہزار رکعتوں کے برابر تھی لیکن وہ کون سی جنت تھی جو یہاں نہیں مل رہی تھی وہاں مل رہی تھی دعوت و تبلیغ کے قافلے نہیں نکل رہے تھے تعلیم نہیں ہو رہی تھی ممبر پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری نہیں ہو رہا تھا دارالفتا سے کیا فتوے نہیں نکل رہے تھے درس قرآن کے حلقے نہیں تھے درس حدیث کے حلقے نہیں تھے کیا مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے سفا کے چبوترے کا ابو ہریرا نے یہ فرمایا ہو نہ جی یہ ہے چبوترا جو جنت میں لے جائے گا ریاض الجنا کا مسلی یہ کہہ رہا ہو نہ جی یہاں سے میں جنت میں جاؤں گا جنت البقی یہاں سے نہ جب کہا گیا بدر کو آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے اللہ پورے اسلام کے ماننے والوں کو میں یہاں پر پیش کر دیا پورے خلاصے کو پیش کر دیا مدینہ خالی ہو چکا تھا کوئی اندھا کوئی معذور جس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہو ورنہ سارا خلاصہ آج یہ ظالم یہ چاہتا ہے فرون ہم کرکٹ میں مبتلا ہو کر کیا کھیل ہے اس کا بات سمجھ میں نہیں آتی ہر کوئی دیوانہ ہے اور اس نشے میں مست ہے اور اس نشے کے اندر چور چور ہے اور نتیجہ آپ نے دیکھا ہم نے پہلے ہی بتایا ہندوستان پاکستان یہ کھیل نہیں انہوں نے اسلام اور کفر کا ماری کا انہوں نے اس کو بنا دیا اور نتیجہ یہ ہوا حیدرآباد کے کریم نگر کے اندر یہ لوگ ہندوستان زندہ باد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان مرد آباد ان کا ترجمہ ہوتا ہے مسجدوں کو توہین کی توڑ پھوڑ کی مسلمانوں کی گاڑیوں کو جلایا مسلمانوں کے شادی خانے میں جا کر مسلمان عورتوں کی آبرو کو کھیلنا چاہا ہم نے اخبار کا تراشا باہر میں لگایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو دن پہلے کا واقعہ اور ایسے ظالموں کے ساتھ مل کر اور جن لوگوں نے مزار کی چادر پر دستخط کر کر فلاں ملک کے لیے فلا ٹیم کے لیے دعائیں کی یہ سر پکڑو کام ہندو بھی نہیں مانتا ہندو ہی جانتا ہے ان کے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے اور کل عزت لوٹنے کی بات آئے گی مکان جلانے کی بات آئے گی ارے کہاں گئے وہ لوگ جو چادر کے اندر منتیں سماجتیں کر کر داڑی مڈی حالت کے اندر باپ دادا کی جو ہے فر کی ٹوپی سر پر پہن کر انڈیا کا نقشہ زمین پر بچھا کر مسلح کی جگہ جنہوں نے دعائیں کی آج آئے وہ کریم نگر کے مظلوموں کی فریاد سنیں آج آئے وہاں کی عورتوں کی فریاد سنیں اور کہیں ہم اس ملک کے لیے ہم نے دعائی کی ہم نے برت رکھا ہم نے روزہ رکھا ہم نے چادریں چڑھائی ہم نے دستخط کی مہم چڑھائی ہم نے ڈھول باجے اب آؤ یہ تو ایک کریم نگر ہے جس کی خبر آئی خدا جانے ہندوستان کے کتنے مقامات کے اندر مسلمانوں کی عزت سے کتنا کھلواڑا کیا گیا اور مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے تباہی اور سوائے بربادی کے اور سوائے ہماری نگاہ کو کنورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر امریکی ایک قاتل ریمنڈ کو گرفتار کیا گیا اور امریکی دباؤ پر ڈاکٹر آفیات نہتی عورت کو معصوم عورت کو اس ظالم نے گرفتار کیا پوری دنیا کے مسلمانوں نے منت کی سماجت کی لیکن ہڈی کا ڈھانچہ اسے بنا کر رکھ دیا یہاں تک کہ اس کے بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا آج تک اس حرام الدہر ظالم فرون نے ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کو رہا نہیں کیا ایک صنف نازک ایک مظلوم عورت کو اور جس نے فیضان اور دوسرے نام کے نوجوانوں پر گولی چلائی ریمنٹس نام کا ہتھیارہ کتا امریکی ظالم امریکہ کے اشارے پر اسے چھوڑ دیا گیا اور جیسے ہی افغانستان گیا اس نے امریکہ کو حکم دیا امریکہ کو آرڈر دیا اور وہاں سے اس نے ڈرون تیارے بھیجے بیاسی افراد وزیرستان کے اندر شہید ہو گئے اور پھر ان شہیدوں کے جلوس کے اندر جو لوگ مسلمان آئے پھر ان کے اندر بمباری کی گئی ان چیزوں سے نگاہ موڑنے کے لیے اس نے پاکستان کو جیت دلائی تاکہ پاکستان کے عوام اس جیت کے نشے میں مست ہو جائیں اور ڈرون تیارے سے بیاسی افراد جنہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا اور اس کے جلوس کے اندر سینکڑوں افراد جو بم سے زخمی ہو گئے اور دسیوں شہید ہو گئے نگاہ ہٹانے کے لیے اس نے اپنا جو ہے وہ بٹن دبایا اور پاکستان کو جیت سے آشنا کرایا تاکہ پاکستان کی غریب عوام روٹی کی بھوک ہڑتالی کی فقر و فاقے کے غم سے ہٹ کر ایک مصنوعی کپ کے نشے کے اندر وہ جو ہے اس کی طرف اپنی توجہ اس کے اندر لگا دے ایک طرف دنیا کی ظالم طاقتیں ہم سے یہ جذبہ چھیننا چاہتی ہیں ہمارے قوت ایمانی کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ہم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اور جو محبت ہے اس کو کم کرنا چاہتی ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف ہماری عبادتیں ہیں لیکن عبادتوں کے ساتھ امتحانات ہیں آزمائشیں ہیں حالات ہیں ہر کوئی پریشان کاروباری بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے خاص مکان والا بھی پریشان ہے کرائے کا مکان والا بھی سب پریشان ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس عبادتوں کی تو کمی نہیں ہے خانقاہوں میں اس سے پہلے سے زیادہ آپ ذاکرین ہیں مدارس میں پہلے سے زیادہ طلبا مساجد میں پہلے سے زیادہ مسلی عوام کے اندر پہلے سے زیادہ علماء دیکھیے مکاتب کا مدارس کا علماء کا کیسے جال بچھا ہوا ہے تقریریں ہو رہی ہیں کتابیں نکل رہی ہیں لیکن یہ گناہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا من ملیامل سوئی کہ اگر کوئی آدمی برائی کرے گا آخرت کے اندر جو اس کو ملنا ہے مل کر رہے گا لیکن اس گناہ کی نحوست اور اس گناہ کی گندگی اور نجاست انسان کو تباہ کر کے رکھ دے گی اور برباد کر کے رکھ دے گی اسی لیے علماء نے فرمایا الوقایت خیر من العلاج کہ آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیبلٹ صبح میں لینا یہ ٹانک شام میں لینا لیکن ساتھ میں کہتا ہے ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا امرود نہیں کھانا آئس کریم نہیں کھانا ہمارے اطبا کہتے ہیں کہ وہ پرہیز دوا سے زیادہ بہتر ہے اصل آدمی کو جو چیز شفا دیتی ہے وہ پرہیز دیتی ہے اور آدمی دوا بھی کھاتا رہے اور پرہیز بھی نہ کرتا رہے تو بیماری اس کی بڑھ جاتی ہے تو اسی طریقے سے آدمی نماز بھی پڑھے تحجد بھی پڑھے روزہ بھی رکھے پیر کا بھی رکھے جمعرات کا بھی رکھے ایام بیس کا بھی رکھے اور کلام پاک کی تلاوت قتم پر قتم کرے لیکن ہے کہ حالات ہیں اس لیے کہ نہ تو آنکھوں کی حفاظت ہے نہ ہاتھوں کی حفاظت مولانا حکیم اختر صاحب جو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے بد نظری کے نقصانات انہوں نے صرف یہ کہا کہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر اٹھارہ یا بیس نقصانات صرف آنکھ کا اشارہ آنکھ کی نظر اگر غیر پر پڑ جائے تو بیس پران و حدیث کے روشنی میں انہوں نے بیس نقصانات لکھے ہیں اللہ کی لانت ہوتی ہے مناجات کی جو چاشنی ہے عبادت کی جو مٹھاس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کی لانت کا تو اس کے گلے کے اندر پڑ جاتا ہے ایک آنکھ کی بد نظری کتنے گناہوں کا سبب ہے اب زبان سے غیبت زبان سے جھوٹ گانے سننا کانوں سے قدم کا غیر اللہ کی طرف اٹھنا ہاتھ کا حرام چیزوں کی طرف چھونا دل کے اندر برے خیالات آنا برے وسوسے سے آنا حرام کے لک میں پیٹ کے اندر جانا ان سب سے کیا ہوگا صرف ایک بد نظری ایک غیر محرم عورت کو دیکھ لیا اخبار کے اندر ایک تصویر کو دیکھ لیا اس کی بیس نقصانات حضرت مولانا حکیم اختر صاحب مدض اللہ علی جو حضرت مولانا ابرامک صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے بیس نقصانات انہوں نے اس کے لکھے ہیں اب کیا کام آئے گی نماز کیا کام آئے گا روزہ ان آنکھوں کے گناہوں کے سوراخ سے یہ چیز نکل جائے گی پیروں کے گناہوں کے سوراخ سے ہاتھوں کے گناہوں کے سوراخ سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی گنا ایک نجاست کا نام ہے گنا ایک گندگی کا نام ہے گنا ایک خباست کا نام ہے اور یاد رکھو کہ گندگی اور پاکی یہ دونوں مل نہیں سکتے آپ زمزم کے اندر ڈرم ایک ڈرم زمزم ہے ایک قطرہ پیشاب کا ڈالیں سارا پانی گندا ہو جائے گا نماز بھی پڑھیں کرکٹ بھی دیکھیں نماز بھی پڑھیں اور ترازو بھی مارے نماز بھی پڑھیں چٹ فنڈ بھی چلائیں کہاں ہو سکتا ہے یہ دن رات نہیں مل سکتے یہ جنت اور جہنم نہیں مل سکتے یہ حق اور باطل نہیں مل سکتے یہ سچ اور جھوٹ نہیں مل سکتے صرف ایک عورت گھر کے اندر اپنے سر پر سے پلو کچھ لمحوں کے لیے ہٹا لے خدا کی رحمت اس گھر سے دور ہو جاتی ہے اب ایسے کپڑے جن کپڑوں کو دیکھ کر ہجڑوں کی مردانیت جاگ جاتی ہو ایسے کپڑے کہ جو کپڑے شہوانی اور جذباتی ہو اور وہ غیر محرموں کے سامنے پہن پہن کر نکلتی ہوں یا اولاد کے سامنے نکلتی ہوں یا دیور کے سامنے یا مالی کے مکان کے سامنے کہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی کہاں سے اللہ تعالی کی رحمتیں متوجہ ہوں گی یہ نہیں مل اب نماز پڑھتی ہے تو نماز سر پر سے پلو ہٹا بے پردگی ہوئی اس سے وہ چیز نکل کر چلی گئی گھر کے اندر گانا بجا وہاں سے نکل کر چلی گئی پیمی چلی وہاں سے نکل کر چلی گئی بے پردگی آئی وہاں سے نکل کر چلی گئی تو اس لیے یہ کمال کی بات نہیں کہ آدمی عبادت پر عبادت کرتا چلا جائے کم ہی صحیح عبادت کرے یعنی ایک آدمی روزانہ آٹھ رکعت تحجد پڑھ نہیں سکتا چلو دو رکعت پڑھ لی چار رکعت پڑھ لی بچائے تو صحیح اس تحجد کو کیسے بچائے جھوٹ سے بچائے اور پھر غیبت سے بچائے حرام کاری سے بچائے اور گناہوں کی نجاست سے بچائے تب تحجد اپنا کام کرے گی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سلا تنہا انل پہشائی کر کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے کون سی نماز جس نماز کو ہم نماز باقی رکھیں نماز پڑھنے کے بعد جس نماز کو ہم نے ضائع کر دیا گناہ کر کر بد نظری کر کر حرام کا لکما کھا کر چٹ فنڈ میں مبتلا ہو کر غیبت کر کر ہر چیز کا ایک اثر ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں ایک چھوٹا کاٹا پیر میں چپ جائے اثر ہوتا ہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کیا ان کا اثر نہیں ہوگا ایک آنکھ آنکھ کی چنگاری اگر جسم پر پڑ جائے ایک پہلوان آہ کرنے لگتا ہے یہ گناہ کی چنگاری صغیرہ ہو یا کبیرہ اگر ہماری روحانیت پر پڑے ہمارے ایمان کی چادر پر پڑے ہمارے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چادر پر پڑے کیا وہ داغدار نہیں ہوگی کیا اس کے اثرات نہیں ہوں گے یہ گناہ ہمیں تباہ کر دیں گے یہ گناہوں کی نحوست ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی میں نے گزشتہ جمعہ جو واقعہ بیان کیا تھا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے آ کر عرض کیا کہ حضرت نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکات بھی ہے سب کچھ ہے لیکن گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہم نے معمہ باقی رکھا تھا کہ آپ کے گھر میں دروازے ہیں کھڑکیاں انہوں نے کہا ہاں ہے اب اس کا علاج انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب تم اپنی نماز میں دو رکعت کا اضافہ کر لو اگر دو پارے پڑھتے ہو تو تین پارے کا اضافہ کر لو انہوں نے یہ کہا کہ کھڑکیوں پر اور دروازوں پر پردہ لگا دو اور لگانا ہی تھا میں نے بتایا کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مرید کے گھر کے اندر خیر و برکت کی گویا دریا بہنے لگی اگر نماز تھی تو برکت کیوں نہیں تھی اگر تلاوت بھی تھی تو برکت کیوں نہیں تھی وہ کیا چیز تھی کہ جو ان کھڑکیوں کے راستے سے آتی تھی اور ان دروازوں کے راستے سے آتی تھی وہ کیا نہوست تھی کہ اس پردے نے اس نہوست کو ختم کر دیا تو مرید نے پوچھا تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بتایا ارے بھائی جب ہو گیا تو جاؤ نا نہیں حضرت بتائیے تاکہ آگے بھی میں دوسروں کو بتا سکوں کہ وہ اس گناہ سے بچے فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر عبادت کی کوئی کمی نہیں تھی مرد بھی نمازی عورت بھی نمازی بھائی بھی نمازی بہن بھی نمازی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست چالیس گھرانے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اور آگے فرمایا کہ اس بے نمازی منوس و منون کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اس کی نحوست کا اثر دوسرے مردوں پر پڑتا ہے گھر میں چھوٹے سے لے کر بڑا بڑے سے لے کر چھوٹا مرد سے لے کر عورت تک کہاں تم امریکہ کے کال سینٹر میں نہیں سافٹ ویئر کمپنی میں نہیں سوا لاکھ اور دس لاکھ تنخواہ نہیں وائٹ ہاؤس کے مالک بن جاؤ میرے اللہ کی قسم خیر و برکت نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ نبوسک گناہوں کے بادل کو تم الگ نہیں کرتے ان کے رہتے ہوئے جب تک یہ سوراخ نہیں بند کرتے جو گناہوں کے سوراخ اس نیکی کی ٹنکی کے اندر لگے ہوئے ہیں تم ڈالتے جاؤ وہاں سے نکلتے جائیں گے تم ڈالتے جاؤ وہاں سے نکلتے جائیں گے پھر شکوا کرنا مولانا نے کہا تھا سورہ واقعہ پڑھے تو جو ہے فخر و فاقہ چلا جاتا ہے اور سورہ کہت پڑھے تو قرض دور ہو جاتا ہے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ مراد پوری کرتا ہے سورہ بقرہ پڑھے تو جن شیطان دور ہوتا ہے تو خود شیطان بن گیا اور بن کر سورہ بقرہ پڑھ رہا اس کا علاج کیا ہے تو پہلے مسلمان بن اپنے ایمان کو بنا اپنے یقین کو بنا یہاں سورہ واقعہ پڑھا اور پھر وہاں ٹی وی بھی دیکھا سورہ واقعہ پڑھا چھوٹی چھوٹی سات سال آٹھ سال کی ننی منی بچیوں کو کتوں اور رنڈیوں کے ڈرس ایک تاگا مونڈے پر ہے ابھی سیدھا اس کا نہیں نکلا حرام زادے گلی کے کتے اور سوروں کو اس معصوم بٹیا کا سینا دکھاتا ہے اس کی رابے دکھاتا ہے کل یہ لڑکی جب بڑی ہوگی آنکھ بھر کر کپڑا ڈالے گا تو ساری زندگی تو دو تاگے پناتا رہا جب آم بھر کر کپڑا ڈالے گا اب اسے کجلی کی خارش کے کتے کی بیماری آئے گی چھوٹے چھوٹے بچیوں کو رنگی بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ سورہ واقعہ پڑا اللہ تیرا غلام ہے کیا ہو رہا ہے ان گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے دکھ ہر انسان دھو کے بعد ہر انسان مکار قرض لے کر ڈبانے والا جب آ کر ہم سے قرض مانگتا ہے ایسا لکچر دیتا ہے ایسا سبق پڑھاتا ہے اللہ اکبر اگر جیب میں سات سو روپئے نہ رہ کر سات ہزار ہوتے ہم الٹا کر دے دیتے جھوٹ بولنے والا ایسا پالش مکھن لگا کر جھوٹ بولتا ہے مسکا لگانے والا لڑکیوں سے محبت کر لڑکیوں کے محبت کے لیے زبان ہے قرض میں ڈبانے کے لیے زبان ہے جھوٹ کو ملما سال کمینے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اس جورو کی غلامی کرنے کے لیے جو جو جورو کے پیر دابتا ہے سر داپتا ہے رات میں دیر سے جا کر جو بھیگی بلی بن کر جورو کے سامنے اور تو جو ہے ساری ساری جو اللہ کی قسم اس میں کا سوا درجہ اگر غیر مسلموں کے لیے خرچ ہوتا میرے اللہ کی قسم وائٹ ہاؤس پر اسلام کا پرچم لہراتا یہ جو پالیسی اس پالیسی سے ہم نئے مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے قرآن کی تعریف کرتے حرام کا بچہ سور کی اولاد دولت کے لیے روپیہ کے لیے ماں کا جنازہ نکال دیتا ہے باپ کو بیمار کر دیتا ہے اور سامنے والے کو ایسا کر دیتا ایسی کرنے کی طاقت تو کافر کے سامنے کر اور نبی کے اخلاق کو پیش کر دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ زبان استعمال کر جھوٹ پر خدا کی لانت ہے لیکن دو بچڑے ہوئے ملانوں کو جھوٹ بولنے پر خدا کی رحمت وہاں نہیں وہاں اور چاہے گا کہ لڑائی ہو اختلاف ہو جھگڑا ہو کیسی کیسی زانی رنڈی اپنے گاہک کو لبھانے کے لیے کون سا کون سی زبان اور کون سے کیریکٹر کو اپناتی ہے کہاں ہمیں اسلام سے محبت ہے کہاں قرآن سے محبت ہے کہاں نبی کی سنتوں سے محبت ہے اگر ہم دل دادا ہوتے اتنا دل لگا کر اگر اس پر محنت کرتے اللہ کی قسم ایک کافر دنیا میں نظر نہیں آتا دولت کے لیے مال کے لیے جورو کی غلامی کے لیے زمین کے لیے لائر کو خوش کرنے کے لیے جج کو خوش کرنے کے لیے سرجن کو خوش کر پوری پالیسیاں پوری نرمی اور پورے لیکچر یہاں پر خرچ ہو رہے ہیں کاش دسواں حصہ گھر میں جو کام والی آتی ہے جو ڈرائیور ہندو ہے کبھی ہم نے اس کے سامنے اسلام پیش نہیں کیا ارے خود داڑی منڈے یہودی کتے ہیں خود حرام خور ہے خود زانی کتے حرامی ہیں کیا ہم اس کے سامنے اسلام پیش کریں گے نہ نہ پتا چلے گا جب قبر میں جائیں گے میدان محشر میں آئیں گے اور یہ شرم کا پیشانی پر لگی ہوگی اور اتنی سڑی بدبو ہوگی کہ اس میدان محشر کے تمام لوگ کہیں گے اے اللہ اس کے منہ پر جو شرم لگی ہے حرام خور کے زانی کے مولا اس کے نکلنے والی بدبو سے ہماری حفاظت پر لے جہنم میں جائے گا جہنمی کتے سے پناہ مانگیں گے مولا جہنم کا عذاب اتنا نہیں ستا رہا ہے جتنا یہ زانی بدکار اور اس کے منہ پر لگی ہوئی شرمگا اور اس سے نکلنے والی بدبو وہ بدبو ہمیں ستا کر لے چار دن کی دنیا کر لے ہاتھ نہیں آئے گا تجھے تیرے دماغ کی رگ نہیں پھٹے گی تجھے مسجد کے غسال کی ضرورت نہیں تجھے مسجد کے جنادی کی ضرورت نہیں کہاں بھاگے گا کون سا ودھان سبھا تجھے پنا دے گا کون سا فلم ایکٹر تجھے پنا دے گا کون سا زانی زانی اور کنڈی یہ پہلو میں آئے گا انا ایا ان سوٹا انئینا ہساب جب لوٹ کر آئے گا تب تیرے داڑھی منانے کا تب تیرے رننی پنے گا تب تیری زبان کے چرپ کے حرامی پنے کا جب حساب لے گا میرا اللہ تب پتا لگے گا بھاگ کتنا بھاگے گا کتنا بھاگے گا کہاں تک بھاگے گا کہاں بھاگ کر جائے گا یا آ شر و سطح تم انتظو مین اختاری سوالات وہ لار پو لا پز نہ بھی سلطان میرا اللہ کہتا ہے بھاگو بھاگو بھاگو کہاں تک بھاگو گے لا فزو نہ اللہ بھی سلطان ایک جگہ جاؤ گے ٹہرو گے وہاں ہوا ہوگی تو وہ ہوا بھی میرے حکم سے چلے گی سمندر میں جاؤ گے وہاں پانی ہوگا تو میرے حکم سے چلے گا نہیں بھاگ سکتے نہیں بھاگ سکتے یہ گناہ تباہ کر کے رکھ دے گا یہ گناہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا ہر چیز کا ایک اثر ہے دنیا میں نیم کا ایک پتا منہ میں ڈالو کڑواہٹ آئے گی نمک کی ڈلی ڈالو کھارا بند آئے گا نمکینی آئے گی شہد کا خطرہ ڈالو مٹھاس آئے گی یہ بے نمازی پنا یہ بے پردہ پنا یہودیت یہ عیسائیت یہ منافقت کیا تمہیں معاف کر دے گی ہائی ٹینشن وائر کو انگلی لگانا اور کہنا پہلی مرتبہ لگایا ہو مجھے معاف کر دے معاف کرے گا کرنٹ میں پانی میں ڈوبنا اور کہنا پہلی مرتبہ ڈبکی لگایا ہو مجھے معاف کر دے پہلی مرتبہ داڑھی منڈانا اور کہنا خدا سے پہلی مرتبہ منڈایا ہو اور زنا کرنا نماز چھوڑنا جھوٹ بولنا امت میں تفریقہ ڈالنا میاں بیوی میں جدائی ڈالنا غیروں کی زمین ہتھیانا <coughs> دولت کے پجاری بننا جوڑ کے غلام بننا یہ تمام ہی کرے گا ایک کاٹا اپنے اندر چمن رکھتا ہے خدا کی نافرمانی اپنے اندر عذاب نہیں رکھتی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے اس مرید نے پوچھا کہا کہ حضرت کیا بات ہے بتائیے فرمایا نماز تو تھا روزہ تو تھا تلاوت بھی تھی تحجد بھی اشراق بھی ابابین بھی لیکن پردہ لگانے کے لیے اس وجہ سے کہا کہ تمہارے محلے میں تمہارے بغل میں تمہاری گلی میں ایک بے نمازی کا گھر تھا وہ اس گھر سے ہو کر اپنے دکان کو جاتا اور جب جاتا تو اس کی نگاہیں دروازے سے اور کھڑکیوں سے تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی اور اس بدنگاہی کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھی گلی کا محلے کا ایک بے نمازی کتا اس کے نگاہ کے اندر اتنے برے اثرات اور چہرے پر داڑھی نہیں عورت کے جسم پر پردہ نہیں اور گھر کے اندر لتا کے اور اوشا کے اور حرام دادوں کے گانے اور کرکٹ جمعہ سٹا اور کہتا ہے حضرت بولے کہاں پڑھ کو دیکھا قرض نہیں مٹیا حضرت بولے سورے واقعہ پڑا یہ جو سوراخ رکھا ہے گنا کے ایک بچہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو معرفت دے رکھی تھی معرفت کہتے ہیں کہ اللہ نے قدرتی طور پر ایک چھٹی حص اس کی بیدار کر دی کہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو صورت دیکھ کر بلکہ وہ جو لباس پہنتے چپل پہنتے اسے دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا تو چنانچہ وہ سات سال کا بچہ جب مسجد کو آتا تو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ چپلوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا اور کہتا کہ جو رائٹ سائڈ سیدھے جانی چپل ہیں یہ جنتیوں کے اور جو بائیں جانب لیفٹ سائڈ جو چپل ہیں یہ جہنمیوں کے اور واقعیتاً جب دیکھا جاتا تو جن لوگوں کے چپل اس کے جنتی اس نے کہے واقعیتاً ان کے معاملات ان کی انفرادی ان کی خلوت ان کی جلوت ان کی مسجد ان کی بازار ان کی گھریلو زندگی یقیناً تقوی والی ہوتی اور جن لوگوں کو اس نے جہنمی کہہ کر چپل لیفٹ سائڈ رکھے تھے دیکھنے میں کچھ تھا اور اندر سے کچھ گھوٹالا تھا واقعت لیکن لوگ پریشان کے ان کے عائد ظاہر ہو جاتے تھے ماننے پر مانتا نہیں تھا مارو پھر وہی کرتا اب ایک بزرگ کے پاس گئے اور بزرگ سے پوچھا کہ اس کا کیا علاج ہے فرمایا کہ کام کرو فلاں علاقے میں ایک جھوپڑی ہے تم سفر کرتے ہوئے ایسی حالت بنا لینا مسافروں کی اور اس جھوپڑی کے قریب جانا اور اس گھر سے یہ کہنا کہ ہم لوگ مسافر ہیں راستہ گزرنے والے ہیں پیاس لگی ہے بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے ایک گلاس پانی پلا دیں چنانچہ پانی لیا گیا اور بچے کو پلایا گیا پھر اس بچے کو مسجد میں لایا گیا تو بچہ ہے نماز پڑھ کر عام لوگوں کی طرح جا رہا ہے بچے کو کہا گیا کہ آپ رائٹ اور لیفٹ سائڈ جو چپلوں کی تقسیم کیا کرتے تھے آج وہ کیجئے بچہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وہ طاقت سلب کر لی ہے پریشان ہوئے کیا ماجرا کیا بات ہے جا کر بزرگ سے پوچھا فرمایا کہ اس گھر کے اندر بے نمازیوں کا بسیرا ہے اور بے نمازیوں کے ہاتھ کا پانی ہم نے جب اس بچے کو پلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طاقت اور اس کی قوت کو اللہ نے سلب کر لیا معصوم بچہ بے نمازی کے ہاتھ کا پانی پی کر یہ جو بفے سسٹم کے اندر کتے اور سوروں کی طرح لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں حاجی صاحبان امام صاحبان متولیان صاحبان اور جو ہے نمازی صاحبان داڑھی رکھنے والے صاحبان یہ کون ہے کھلانے والے صاحبان ان کی آمدنی حلال حرام کوئی منسٹر برتھ ڈے مناتا ہے سالگرہ مناتا ہے <coughs> جا رہے ہیں کتوں کی طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں ایک بے نمازی گھرانے کا پانی کا پیالہ بچہ پیتا ہے خدا کی رحمتیں اور برکتیں اس سے چھٹ جاتی ہیں اور اس سے ہٹ جاتی ہیں اور یہاں ہمیں سر کے بالوں سے لے کر تلوے تک گنا ہی گنا گنا ہی گنا اور اس پر دعوی ہے اللہ ہماری دعا نہیں سنتا بابری مجید کو آباد نہیں کرتا اللہ یہودیوں کو غارت نہیں کرتا اللہ اسرائیل کو غارت نہیں اللہ ہمارا غلام ہے ہم دعا بد دعا کا بٹن دبائے اور اللہ تبارک تعالی ہماری بات مان لیں کہاں ہم عبادتوں کو محفوظ رکھنے والے کہاں تلاوت کو محفوظ رکھنے والے ادنا ادنا ادنا درجے کے گنا آج دیکھا آپ نے کہ کئی سے بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو سلب کرنے والے ہیں آنکھوں کا گنا دل کا گنا دماغ کا گنا شرمگاہ کا گنا یہ نماز کو باقی رکھے گا یہ روزے کو باقی رکھے گا اسی لیے علماء فرماتے ہیں ملک الموت جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں کھانا رکھا ہوا ہے دوپہر میں کھانا بنا فریج میں رکھنا عورت بھول گئی اور کہیں سفر میں چلی گئی دوسرے دن صبح میں رات بیتنے کے بعد آئی اوپو میں نے کھانا اور سالن بنایا تھا فریج میں رکھنا بھول گئی میں تو اب وہ کیسے پہچانتی ہے کہ یہ اچھا ہے خراب ہے وہ سون کر دیکھتی ہے بدبو آتی ہے پہچان لیتی ہے کہ یہ کھانا خراب ہو چکا ہے اور بدبو نہیں ہے کھانے کی اپنی اصلی خوشبو ہے وہ سمجھ لیتی ہے کہ کھانا اپنی اصلی حالت میں ہے تو اسی طریقے سے علماء نے فرمایا روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت جب ہماری روح قبض کرنے آتے ہیں تو سونگ کر دیکھتے ہیں یہ تو روایت کب کی چودہ سو بتیس سال پہلے کی اگر اب روایت بنتی تو ملک الموت آسمان ہی سے دیکھ لیتے یہ چہرہ کہیں ٹونی بلیر کا تو نہیں ہے یہ بش کی اولاد کا تو نہیں ہے یہ چہرہ کہیں انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا انسان کا تو نہیں ہے یہ لباس کہیں امریکی زانیوں اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جو ہے حرام زادوں کا وہ تو جب نظر نہیں آتا تھا منافق بھی اماما ڈالتا تھا داڑھی رکھتا تھا جبا پہنتا تھا ایک ہاتھ میں مسواک ایک ہاتھ میں تزوی اب اگر روایت بنتی تو یہ روایت بنتی کہ وہ آسمان دنیا سے دیکھ لیتا کہ اس چہرے پر میرے محبوب کی سنت ہے یا نہیں اور اس کے جسم پر صدیق و فاروق کا لباس ہے یا نہیں اور اس کے جسم میں دوڑنے والا خون وہ سوت کا ہے یا رشوت کا ہے یا حرام کا ہے یا لوگوں کے قرض کے ڈبائے ہوئے کا ہے یہ پہچان لیتے وہ زمانہ تھا جب سونگنے کی ضرورت پڑتی تھی اب چہرہ دیکھ کر بھی سونگنے کی ضرورت ہے اب لباس دیکھ کر بھی سونگنے کی ضرورت ہے اب خون دیکھ کر بھی سونگنے کی ضرورت ہے سونگتے تھے اب فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم میں قسم کی خوشبو پیدا کر دیتے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کی زیارت مجھے نصیب ہوئی میرے ٹہلنے کی جگہ اور مسجد کے درمیان حضرت کی مزار آیا کرتی تھی فرماتے ہیں کہ میں جب جایا کرتا تھا لگتا تھا کہ وہاں کسی نے کی شیشی کو پھوڑ کر انڈیل دیا ہو اور لیٹروں کا عطر وہاں پر ڈال دیا ہو تو انہوں نے اپنے میزبان جو اس مسجد کے امام تھے ان سے پوچھا کہ لوگ جو زائرین ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار پر آتے ہیں کیا وہ عطر کی شیشیاں پھوڑ کر ڈالتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت آج آپ یہ خوشبو سونگ رہے ہیں برسوں سے جس دن سے میں نے مسلح سنبھالا اور جس دن سے اس مسجد کا میں خادم ہوا تب سے لے کر آج تک یہ خوشبو سونگ رہا ہوں اور اللہ کی قسم یہ بارڈر لگا ہوا ہے کوئی آدمی مزار کے قریب جا نہیں سکتا خدا جانے کون سی خوشبو یہاں پر آ رہی ہے ان لوگوں کے جسم پر ایمان کی خوشبو اعمال صالحہ کی خوشبو گناہ کی گندگی نہیں تھی یہ مٹی میں پھول کھلانے والے محدثین تھے اولیاء تھے جب زندہ تھے تو خوشبو دے رہے تھے اور جب قبر میں گئے تو انہوں نے مٹی کے اندر پھول کھلائے جس کی خوشبو کو زمین والوں نے محسوس کیا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت کو دفن کیا گیا میلوں تک خوشبو آیا کرتی تھی اور لوگ آ کر وہاں کی مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے تو حضرت کے جو وارثین تھے اور گھرانے والے تھے انہوں نے دعائیں کی اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اس خوشبو کو ختم کر دے ورنہ ہم لوگ تو مٹی ڈالتے ڈالتے تھک گئے نانوتا کے اندر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے وہاں ہم اپنے ساتھی کے ساتھ حضرت کی مزار مبارک کی زیارت کے لیے گئے اور مسنون طریقے سے جو فاتحہ اور پڑھنا تھا اشارے ثواب کرنا تھا ہم نے کیا ان کے متعلقین نے بتایا حضرت کی کرامت یہ تھی کہ حضرت کی وفات کے بعد اللہ نے آپ کی مزار مبارک کی مٹی کو شفا بنا دیا تھا بڑی سی بڑی بیماری آتی اس زمانے میں تعاون اور حیضے کی بیماری پھیلی ہوئی تھی لوگ ایک چٹکی مٹی پانی میں ڈالتے اور پیتے اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے دیتے نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بڑے بڑے کھڈے بننے لگے تو ان کے اولاد اور ان کی جو وارثین تھے انہوں نے دعائیں کی یا اللہ یہ کون سی مشقت ہے یہ حجامت ہے مصیبت ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے شفا بنا دیا اور مصیبت ہم پر آ رہی ہے تب اللہ نے اس جو ہے کرامت کو وہاں سے ہٹا لیا یہ زندہ تھے شفا تھے خوشبو تھے مہکتے تھے اور یہ زمین کے اندر گئے تو یہ مہک رہے ہیں آج بھی آپ وہ ناک لے کر جائیں جو خوشبو محسوس کریں آپ گنگوہ کے اندر جائیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک مزار قاسمی کے اندر جائیں قاسم نانوتوی حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی اکابرین کی جو مزار مبارک ہیں لگ رہا ہے کہ یہ جنت کے اندر یہ مزارے ہیں اور ایک عجیب فضا اور ایک عجیب خوشبو ہے آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی لوگ وہاں پر اگر بتی نہیں سلگاتے اور یہ پھول کی چادر نہیں ڈالتے اتنے پھوڑ کر نہیں ڈالتے لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تھے تو بھی مہک رہے تھے جب گئے تو بھی مہک رہے ہیں اور گنہگار جب رہتا بھی ہے تو بدبو کا مجسمہ اور جہنم کا لہو اور پھینک کا مجسمہ اور قبر میں بھی جاتا ہے تو قبر کے کیڑے اور حشرات الارض اسے کاٹ کر چاٹ کر ختم کر دیتے ہیں حضرت مولانا نے فرمایا کہ قبر کی مٹی اور کیڑے اس لیے نیکوکار کار کو نہیں کھاتے ہیں کہ وہ کیڑے کو حکم دیا گیا کہ صرف ان جسموں کو کھائے کہ جن جسموں کے اندر بدبو تھی گناہوں کی نہوست تھی اور گناہوں کی گندگی اور گناہوں کی غلازت تھی صرف انہی کی اجازت ہے اسی لیے حضرت انبیاء علیہ السلام وسلام اور شہدائے کرام اولیاء لیا نظام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ خبروں کے اندر ان کو باحیات رکھتا ہے کہ خبر کے کیڑوں کو ان کو قریب آنے کی ٹچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی یہ گناہ ہے اپنے اندر اس کی نجاست رکھتا ہے نحوست رکھتا ہے گندگی رکھتا ہے یہ بڑے سے بڑے عبادت کو ضائع کر دیتا ہے حج کو ضائع کر دیتا ہے ایک طرف آدمی نمازیں پڑھتا رہے روزہ رکھتا رہے اور دوسری طرف گنا کرتا رہے بے پردگی کرتا رہے گانے سنتا رہے داڑھی مڈاتا رہے یہود و نصارہ کا لباس پہنتا رہے جھوٹ بولتا رہے غیبت کرتا رہے دل سے زنا کرتا رہے دماغ سے زنا کرتا رہے ایک عورت کو دیکھ کر دل میں یہ دائیا پیدا کرنا کہ میں اس کے ساتھ اگر یہ مل جاتی تو بدکاری کرتا یہ دل کا زنا ہوا آہا نے فرمایا دل بھی زنا کرتا ہے آنکھ بھی زینا کرتی ہے ہاتھ بھی زینا کرتا ہے پیر بھی زنا کرتا ہے لیکن شرم اس کی تصدیق اور تقزیب کرتی ہے کرتے تو سب زینا ایک عورت کو دیکھا دل میں تصور پیدا کیا تو آنکھ کا زینا ہوا دل کا زنا ہوا دماغ کا زنا ہوا اور چند قدم بڑھ کر اس کی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی پیر کا زنا ہوا بات کیا زبان کا گنا ہوا اور اس کی گندی آواز کو اپنے کانوں کے اندر سنا تو یہ کانوں کا زنا ہوا ایک وقت ایک بے پردگی کی وجہ سے دل کا دماغ کا ہاتھ کا پیر کا کان کا زبان کا زنا ہوا یہ زنا تو ہو ہی گئے ارے شرم گا آقا نے فرمایا وہ اس کی تصدیق اور تقزیب کرنے والی ہے تو اسی وجہ سے آج ہم اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہے اللہ کے قہر کا شکار ہے بظاہر نمازوں کی نمازیوں کی تعداد ہے امامے کی تعداد ہے تجویوں کی تعداد ہے ذکر کرنے والوں کی خانقاہوں کی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی لیکن یہ جو سوراخ ہیں گناہ کے ان سوراخوں سے یہ سارے اعمال ضائع ہو کر جا رہے ہیں ورنہ عمل چھوٹا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو اور پورے گناہوں کے دروازوں کو بند کر کر ہو وہ ایک عمل ہی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے کافی ہے روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق بڑے بڑے صحابہ اور ایک جمع غفیر صحابہ کرام کا تھا جبر علیہ سلا وسلام آسمان سے تشریف لائے اور لا کر ارشاد فرمایا کہ فلاں صحابی سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں دیکھو قرآن اور حدیث کو کبھی بھی آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ اپنے عقل سے اور اپنی استطاعت سے اپنے دل سے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں حدیث پاک میں آقا نے فرمایا من قال القرآن پل فلیت بوا مقدہ نار کہ کلام پاک کو جو اپنی مرضی سے سمجھے گا اگر وہ صحیح بھی ہو جائے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اور اللہ نے فرمایا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں وہ اپنا ٹھکانہ پہلے بنا لے اور بعد میں اللہ کے کلام کے بارے میں آج شریعت آسان جو جس کے دل میں آیا مرضی میں آیا شریعت کے بارے میں ہانکنے لگتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہتے کہتے کہتے ایک وقت وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے اسے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے جتنے اسلامک اسکالر ہیں جنہوں نے بڑوں کی نہیں کی اور اولیاء کرام وہ جنہوں نے نہیں مانا اور سیلف اسٹڈیز کی اسلام کو اپنے سے سمجھا آخر کار ایک وقت یزل و بھی کثیروں میادی بھی کثیرا کثیرہ اللہ نے فرمایا اس قرآن سے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اس قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے علم آدمی کو گمراہ بھی کرتا ہے علم آدمی کو ہدایت پر بھی لاتا ہے ہدایت پر اس وقت لاتا ہے جب اہل علم سے علم حاصل کیا جائے آج جمعہ کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہا جس کے من میں جو بات پسند آئی جس کو ہنسنا پسند جوکر کے پاس چلا گیا جس کو اسٹوری پسند لور کے پاس چلا گیا جس کو رونا پسند وہ رونے والے کے پاس چلا گیا آج حق کی تلاش میں سچائی کی تلاش میں آج خدا کا خوف آخرت کا ڈر یہ سب چیزیں نہیں ہیں ایک ٹائم پاس ہونا ہے کہ ساتھ پونے ایک سے لے کر ڈیڑھ بجے تک ہوائی فائرنگ ہوتی رہے ثواب بھی مل جائے میرے داڑی مڈا چہرے پر تھوک کا ذرہ نہ لگے میری بے نوازی زندگی اور گناہوں کی زندگی زخمی نہ ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے ابھی حال میں بامبئی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی عصمت صحابہ عظمت صحابہ بڑے بڑے ہندوستان کے دانشور علماء حضرت مولانا خلید الرحمان سجاد صاحب اور دارلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری انٹرنیٹ کے اندر ان تقریروں کو اپلوڈ کیا گیا ہے Tauba dot organisation O R G اس میں آپ کو یہ تقریریں ملیں گی مفتی سعید صاحب دامد برکاتہ عالیہ نے اپنی تقریر کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کو اپنے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علماء کے نقش قدم پر نہیں چلتے اولیاء کو نہیں مانتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مولانا وحید الدین خان جو دلی کے عالم ہیں ان کی مثال دی کہ شروع میں تو بہت اچھے تھے قرآن کی بات کہتے حدیث کی بات کہتے اسلامی ہسٹری اور تاریخ کی بات کہتے اب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یہ کتاب میں نے تو نہیں دیکھی لیکن میرے دیکھنے سے زیادہ مفتی سعید صاحب برکات کا لیا جو دیوبند کے استاد حدیث ہیں ان کی بات پر میرا ایمان اور اعتبار ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک کتاب مولانا وحید الدین خان نے لکھی اور اس کتاب کا نام ہے قیامت کا الارم یعنی قیامت آنے سے پہلے جو نشانیاں ہیں اس کو وہ بیان کر رہے تھے اور قیامت کی نشانیوں میں سے امام مہدی کا آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے مفتی سعید صاحب نے فرمایا کہ وحید الدین خان مدرسوں سے دور ہوا علماء سے دور ہوا اولیاء سے دور ہوا اب نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت کی قیامت کی الارم کتاب لکھ کر اس کتاب کے اندر اس نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں حضرت عیسیٰ ہوں جو لوگ اہل علم سے دور ہوتے ہیں بے نیاز ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں انگریزی ترجمے سے کنڑ ترجمے سے اور جاہلوں کے ترجمے سے کام چلے گا اللہ کی قسم وہ اس انجام پر پہنچ جائیں گے ہم محتاج ہیں اہل علم کے ہم محتاج ہیں مدارس کے ہم محتاج ہیں اولیاء کرام کے جب تک ہمیں ظاہری کتاب تو آ جائے گی لیکن کتاب کی روحانیت اور کتاب کی گہرائی ان علماء کے سامنے ذانو تلم کیے بغیر اللہ کی قسم نہیں آنے کا ورنہ انجام وہی جو غلام محمد قادیانی کا ہوا اور باطل جو فرقے ہیں اور ان فرقوں کے جو امام ہیں اللہ نے کیا ان کو علم کم دیا تھا امام احمد رضا خان کے پاس علم کم ہے علم کا سمندر رکھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہہ دیا حاضر مطلق کہہ دیا عالم الغیب کہہ دیا ان کا دریا لیکن جب انہوں نے بغاوت کی اولیاء کرام سے راہ راست سے ہٹ گئے ابو العلا مودودی ان کا دریا لیکن جب اکابرین سے انہوں نے بغاوت کی تو پھر عصمت انبیاء پر ان کی انگلیاں اٹھنے لگی اسی طریقے سے وحیدین خان جب انہوں نے ہمارے اکابرین اولیاء پر انگلیاں اٹھائی اب وہ وقت آ گیا امام مہدی کا دعویٰ کر دیا اور حضرت عیسیٰ کا انہوں نے دعویٰ کر دیا تو اس لیے آپ اپنی عقل سے اپنے سوچ سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کدارا نہ کیجیے جیسے صحابہ نے سمجھا اولیاء نے سمجھا بزرگان دین نے سمجھا اسلاف نے سمجھا اسی طریقے سے سمجھیے گا ورنہ آپ راہ راست سے ہٹ جائیں گے جبر امین علیہ السلام آئے فرمایا یہاں ابو دردہ کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہا گیا یہاں بیٹھے ہیں فرمایا ابو دردا اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس میں سینکڑوں صحابہ ہیں ان تمام کو چھوڑ کر اللہ آپ کو سلام سناتا ہے اللہ اکبر آخا تشریف فرما ہے صدیق تشریف فرما ہے حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے لیکن ان تمام صحابہ کو چھوڑ کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ آپ کو سلام سناتا ہے اگر ہمارے عقل اور ہمارے علم کے میزان سے دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے صدیق کا مقام کیا ہے فاروق کا مقام کیا ہے عثمان و علی کا مقام کیا ہے اور ہاں، ابو دردا کا درجہ کیا ہے لیکن حدیث کہتی ہے کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ آپ کو سلام سناتا ہے اور آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے پوچھا گیا کہ کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سلام سنایا اور اللہ آپ سے خاص طور سے محبت کرتا ہے ہم ہوتے علم اور عقل کے میزان میں کہتے نمازوں کی کثرت ہے روزوں کی کثرت ہے تحجد ہے اشراق ہے ابابین ہے لیکن حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا وہ کیا عمل بتایا اس کو ہم اگلی جمعہ پیش کریں گے اور پھر ہمارے مسلم حکمرانوں پر وقت کا فرون اور دجال کس طریقے سے اپنا جادو چلا کر امت مسلمان کو تباہ اور برباد کر رہا ہے مستقل اس تاریخ کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صغیرہ کبیرہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں جذب شہادت سے سرشار فرمائے آمین وافردان الحمد للہ